توجہ آپ کی چاہوں گا گر وقت آ پڑا ہے گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ اللہ بہت بڑا ہے دیکھیے اب شام کا ٹائم ہے ڈیوٹی چینج ہونے والی ہے یہ فرشتے جا رہے ہیں نئے فرشتے آ رہے ہیں تو جب یہ لے کر جائیں تو اللہ کے ہاں یہی پیش کریں نا میرے مولا ایک نئی مسجد کھلی آج وہاں پر تیری بڑھائی کا پرچار ہو رہا تھا تو اللہ پاک کہیں گے نا میرے فرشتوں تم گواہ رہنا وہ میری بڑھائی کا پرچار کر رہے میں فرشتوں میں آج ان کی بڑھائی کا اظہار کر رہا ہوں تو ہماری بخشش کے فیصلے ہوں گے نا مل کے پڑھے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ اے اللہ بہت بڑا ہے گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے صاحب کو توجہ کرنا میں نے مانا مانا کے ظلمتوں کے ہر سمت ہیں بسیرے میں نے مانا مانا کے ظلمتوں کے ہر سمت ہیں بسیرے لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے مہکیں گے گنچے اور پھل مہکیں گے گنچے اور پھول گائے گی کوئی بلبل حالات کی صدا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے خوبصورت بات کی شاعر نے پتھریلی وادیوں میں وہ دیکھ گر نظر ہے چھری تلے پسر ہے ایک خواب کا اثر ہے پکڑیلی وادیوں میں وہ دیکھ کر نظر ہے چھری تلے پسر ہے ایک خواب کا اثر ہے چھری نہیں چلی کیوں گردن نہیں کٹی کیوں چھری نہیں چلی کیوں گردن نہیں کٹی کیوں کس کا حکم چلا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بڑا ہے اللہ بہت ہے بڑا ہے کہ جبر کے بت ہے جو سامنے کھڑے ہیں پانی کے بلبلے ہیں بس نام کے بڑے ہیں پانی کے بلبلے ہیں بس نام کے بڑے ہیں ایک کن کی مار ہے یہ یہ کلام میں نے لاکھوں کی اجتماع میں پڑھا ہے اور پورے دنیا میں جہاں بھی میں نے اس کو پڑھا ہے الحمدللہ اس سے پذیرائی ملی ہے مجھے تو آپ بلند آباد سے سبحان اللہ ہی کہہ دیں گے اللہ آپ کو جدائے خیر عطا فرمائے جبر کے بتیے جو سامنے کھڑے ہیں پانی کے بلبلے ہیں بس نام کے بڑے ہیں ایک کن کی مار ہے یہ ایک کن کی مار ہے یہ جتنے گوار ہے یہ تاریخی سلسلہ ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ ہے بہت بڑا ہے گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے بلند آباد سے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے جب دیکھتا ہوں کہیں گجرات میں خون بہ رہا ہے کہیں فلسطین میں خون بہ رہا ہے کہیں عراق میں خون بہ رہا ہے تو وہاں پر کچھ تڑپ کے یوں لکھا شاعر نے یہ خون بے کسوں کا جائے گا رائے گانا جائے گا رائے گانا یہ خون بے کسوں کا جائے گا رائے گانا ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں دیکھے گا یہ زمانہ ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں دیکھے گا یہ زمانہ اٹھے گی کوئی چنگاری اٹھے گی کوئی چنگاری آئے گی ان کی باری اٹھے گی کوئی چنگاری آئے گی ان کی باری قدرت کا فیصلہ ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت اللہ بہت بڑا ہے گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے بڑا ہے صاحب توجہ کرنا توجہ کرنا حنیف شاید کون سا شیر پیش کرنا چاہتا ہے بہت خوبصورت بات توجہ کرنا پھر اور پانی ہو گئی ختم کہانی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور پانی ہو گئی ختم کہانی فرعون اور پانی ہو گئی ختم کہانی بچوں سے بو جہل کی چھنوائی زندگانی فرعون اون غم کہانی بچوں سے بو جہل کی چھنوائی زندگانی اللہ کے کام سارے اللہ کے کام سارے دن کو دکھائے تارے اللہ کے کام سارے دن کو دکھائے تارے کیسا حشر ہوا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ میرا بڑا ہے بے شک اللہ بڑا ہے اللہ میرا بڑا ہے اللہ بڑا